قول دیکھیں وقال الامام مالک رحمه الله حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ما منا الا وهو راد ومردود علیہ الا صاحب هذا القبر ابھی فتح المجید کے اندر ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک کی بات کو نبی کے علاوہ ہم میں سے ہر ایک کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کے اس قبر والے کی بات کو سوائے ماننے اور سننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ہم امام ابو حنیفہ کی بات کو لے بھی سکتے ہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں امام شافعی کی بات کو لے سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں اور میں یہ کہوں کہ قیامت کے دن اگر آپ نے دربارے الہی میں اس طرح حاضری دی کہ کسی امام کی تقلید نہیں کی کسی امام کی بات کو نہیں مانا تو وہاں آپ سے باس پرس نہیں ہوگی آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے امام بو حنیفہ کی بات کیوں نہیں مانی آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا امام شافعی کی بات کیوں نہیں مانی آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا امام مالک کی بات کیوں نہیں مانی آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا امام احمد حنبل امام احمد حنبل کی بات کیوں نہیں مانی لیکن اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تو قیامت کے دن آپ مواخذے سے نہیں بچ سکتے تمام دنیا والوں کی بات کو رد کر دیں مواخذہ نہیں ہوگا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگر آپ نے رد کر دیا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اور اس کے مواخذے سے نہیں بچ سکتے یہ بات یاد کر لیجیے عجیب بات یہ ہے کہ اماموں کا دم بھی بھرا جاتا ہے اور اماموں کی بات بھی نہیں مانی جاتی ایک مثال دے رہا ہوں میں بلکہ دو مثالیں پیش کر دیتا ہوں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ امام برحق ہیں یہ عقیدہ ہے ان کا چاروں امام برحق اس میں یہ بھی ہیں اچھا قرآن حکیم کی ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ آمَا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ آمَا وَاذَلُّ سَبِيلًا جو دنیا میں اندھا رہا یہاں وہ قیامت کے اندر بھی اندھا ہوگا اور راہ سے بھٹکا ہوا ہوگا جو دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا میزان کبرا شیرانی کی اس کے اندر اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کیا گیا ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو تقلید پر بھروسہ مت کرنا اس لیے کہ یہ بصیرت کو اندھا کر دیتی ہے بتائیے اب امام بڑھا ہے تو بات مانو نا تقلید چھوڑو نا حضرت امام احمد حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ولا تکنو بالتقلید تقلید پر قناعت مت کرو فإن ذلك عامہ فی البصیرہ یہ بصیرت کو اندھا کر دینے والی چیز ہے اب جب امام برحق ہے تو تقلید کیوں نہیں چھوڑتے ہو عجیب بات ہے تو آپ لوگ شیخ جلال الدین صاحب قاسمی کے زبانی یہ سماعت فرما رہے تھے کہ ایما اپنی تقلید سے منع کیے ہیں اور ان کی تقلید پھر بھی زبردستی کی جا رہی ہے اور لوگوں کو مخلط بنایا جا رہا ہے معزز سامعین تو آپ لوگوں کو پتا پتہ چل رہا چل گیا ہوگا کہ کون لوگ اماموں کو نہیں مانتے کون لوگ اماموں کے کستاق ہیں اور اماموں کا رتبہ کون لوگ گھٹا رہے ہیں یا بڑھا رہے ہیں یہ سب باتیں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہوں گی معزز سامعین اس کی ایک مثال ہم اس طریقے سے دے سکتے ہیں عیسیٰ یہ لوگ جس طریقے سے کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تو مسلمان تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن عیسائی کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے موزہ سامعین جس طریقے سے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اس طریقے سے مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اللہ بلکہ اللہ ہی تصور کرتے ہیں جو مسلمان لیکن مسلمان جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی ایک اللہ کے نبی اللہ کے نبی سمجھتے ہیں تو موزہ سامعین اسی طریقے سے مخلد یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے جس طریقے سے مقلد اماموں کو مانتے ہیں اس طریقے سے اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے مقلد اماموں کو معصوم نہیں سمجھتے ان کی تخلید فرض سمجھتے ہیں اور ان کی تخلید ہر حال میں کرنا کرنے کو واجب سمجھتے ہیں لیکن اہل حدیث اماموں کو معصوم نہیں سمجھتے اور اماموں کو ان کا رتبہ اور ان کی ان کے جو بھی خدمات دین کے اندر ہیں دین دین پر وہ کیے ہیں وہ ان کو سراہتے ہیں ان کے لیے دعائیں دیتے ہیں لیکن وہ کسی بھی امام کی تخلید کو واجب نہیں سمجھتے کیونکہ تخلید جس طریقے سے امام احمد بن حنبل نے آپ نے شیخ جلدن صاحب قاسمی کی زبانی سماعت فرمایا کہ سبھی مانو اماموں نے تخلیق کو منع فرمایا ہے لیکن پھر بھی زبردستی کسی کی تخلیق کروانا یہ کس طریقے کی بات ہے آپ لوگ خود سمجھ گئے ہوں گے اور ایک بات اب ہم آپ کے سامنے یہ پیش کرنے جا رہے ہیں کہ مخلدین کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ یہ بات اچھالی جاتی ہے کہ اہل حدیث صحابہ کے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں خاص کر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیس رکعت تراوی پڑھی لیکن غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ بیس رکعت تراوی کو نہیں مانتے اس طریقے سے باتیں آپ لوگ سنتے آ رہے ہوں گے اس کی بھی حقیقت کیا ہے یہ سب سے پہلے اس کی ایک جھلک آپ اندر شاہ صاحب قاسمی کی زبانی سنیے صحابہ کے عمل کو گرانا ان کو جا کر کہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیس رکعت تراوی پڑھائی ہوئے نبی کے سامنے عمر کون جی استغفر اللہ لیازو باللہ سم لیازو باللہ عمر تیرے کڑوڑوں باپوں سے بہتر ہے کبھی نے کہتا ہے کہ عمر کون عمر نے دین کو نہیں سمجھا عمر نے حدیث کو نہیں سمجھا عمر نے اسلام کو نہیں پہچانا تو انگریز کے بچے کیا تو پہچانے گا تو آپ نے سنا مولانا اندر شاہ صاحب قاسمی یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث حضرت عمر کے گستاخ ہیں اس کی وضاحت بھی آپ شیخ جلال الدین صاحب قاسمی کی زبانی سنیے عجیب بات ہے اسی طرح الزام یہ لگایا گیا کہ حضرت عمر کی مخالفت کرتے ہیں تراویح کے معاملے میں عجیب بات الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے اور وہ چور مچائے شور والا مسئلہ ہے کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا بیس رکعت تراوی کا حکم دیا ہے اب اس سلسلے میں حضرت عمر کا عمل بھی دیکھ لیجئے صحابہ کرام کا بھی عمل دیکھ لیجئے اور اسی طریقے سے ایک دوسرے امام کا تفسرہ بھی اس حدیث پاک کے اوپر دیکھ لیجئے حدیث پاک اس طرح ہے وان صاحب ابن یزید انہو قال امارا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابی ابن کعب و تمیم الداری ان یقوم للناس بحدا عشرت رکعتن قال وكان القاري يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر رواه مالك في الموطا في باب ما جاء في قيام رمضان یہ روایت موطا امام مالک میں موجود ہے ترجمہ کیا ہے حضرت صاحب ابن یزید فرماتے ہیں کہ ہمارا عمر ابن الخط عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عبارت ذرا میں سنبھل کر پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ حضرت نے مملکت کی جمع ممالک فرمائی ہے یہ ان کا مبلغ علم ہے مملکت کی جمع ممالک ہوتی ہے ممالک نہیں ہوتی ان کے جملوں سے واضح ہے کہ اس آدمی کو کچھ اتا پتہ نہیں ہے امر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے حکم دیا کن کو عبی ابن کعب مشہور قاری قرآن حضرت عبی ابن کعب کو وہ تمیم الداری اور حضرت تمیم داری کو ان دونوں صحابہ کرام کو کیا حکم دیا یہ عمری حکم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے میں پوری حدیث پڑھ کر کے بتا رہا ہوں امارا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کو عبی ابن قاب و تمیم انداری عبی ابن قاب کو اور حضرت تمیم انداری کو کیا حکم دیا ان یقوم للناس کہ لوگوں کو تراوی پڑھائیں کتنا بہدا اشرت رکاتن گیارہ رکات گیارہ رکات تراوی پڑھائیں قال پھر راوی کہتے ہیں حضرت صاحب ابن یزید کہ وکان القاری اقرو بالمعین سو سو آیتیں پڑھتا تھا قاری لمبی لمبی صورتیں پڑھتا تھا حتی کننا نعتمد علی الاسی من طول القیام قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ ہمیں لاٹھیوں کے اوپر سہارا لینا پڑتا تھا یا تو تیئیس رکعت منٹوں میں ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ تیئیس رکعت کب ختم ہوئی کب شروع ہوئی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ گیارہ رکعت اس طرح پڑھی جاتی تھی کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا امام لمبی لمبی صورتیں پڑھتا تھا اور طول قیام کی وجہ سے لمبا ٹھہرنے کی وجہ سے ہم کو لاٹھیوں کے اوپر سہارا لینا پڑتا تھا آسا کی جمع ایسی حد تک ان میں ایسی ہم لاٹھیوں کے اوپر سہارا لیتے تھے من طول القیام کی قیام اتنا لمبا ہوتا تھا اچھا پہلی بات کیا معلوم ہے حضرت عمر کا حکم یہ تھا کہ گیارہ رکعت تراوی پڑھائیں کن کو حکم تھا اوبئی ابن کعب اور تمیم داری کو تمیم داری کو حکم تھا عورتوں کو تراوی پڑھائیں اور اوبئی ابن کعب کو حکم تھا کہ تم مردوں کو تراوی پڑھاؤ لناس کا لفظ ہے یعنی تمام صحابہ کرام اور تمام صحابیات گیارہ ہی رکعت پڑھتے تھے اور حضرت عمر نے گیارہ ہی رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا اچھا کہتے تحجد الگ ہے تراوی الگ ہے آخری ٹکڑا دیکھیے میں آخری ٹکڑے پر بحث کرنا چاہتا ہوں وکان القاری اکرو قاری لمبی لمبی صورتیں پڑتا تھا یہاں تک کہ ہمیں لاٹھیوں کے اوپر سہارا لینا پڑتا تھا طول قیام کی وجہ سے آخری ٹکڑا دیکھو وما ننصرف الا فی بزوغ الفجر اور ہم نہیں لوٹتے تھے مگر بالکل فجر ہونے والی ہوتی تھی اب میں کہتا ہوں کہ تراوی پڑھ کر کے اس وقت نکلے ہیں جب فجر ہونے والی تھی تب تحجد کہاں پڑھا انہوں نے <laughs> دیکھیے یہ نکتا ہے تراوی پڑھ کر کے نکلے فجر کے قریب نکلے ہیں پھر تحجد کا ٹائم کہاں رہ گیا اس کا مطلب یہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ روایت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ایک تو حضرت عمر نے گیارہ رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا اور تمام صحابہ کرام کا عمل گیارہ ہے تمام صحابیات کا عمل گیارہ ہے اور تحجد اور تراوی ایک ہی چیز ہے اس لیے کہ یہاں یہ فرما رہے وما کننا نن شریف لمبی لمبی ہم لوگ رکاتے پڑھتے تھے گیارہ رکات وہ بھی بڑی لمبی لمبی یہاں تک کی فجر چمکنے کے قریب ہوتی تھی جلدی جلدی ہم لوگ جا کر سہری کھاتے تھے اب سوال یہ ہے کہ تراوی پڑھنے کے بعد آدمی سہری کھائے گا کہ تحجد پڑھتے بیٹھے گا کہہ رہے اللہ فی الفجر فجر طلوع ہونے والی ہوتی تھی حدیث کا یہ آخری ٹکڑا بتا رہا ہے کہ تحجد اور تراوی ایک ہی چیز ہے جو کہتا ہے کہ تحجد الگ ہے تراوی الگ ہے وہ اس حدیث پاک کا مطلب ہی نہیں سمجھ رہا ہے مطلب ہی نہیں سمجھتا ہوں اب اس حدیث پاک پر حضرت امام مالک کا تفسرہ دیکھیے اللہ سیوتی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب المصباف المصابی فی سلاطف التراویح کے اندر نقل فرماتے ہیں الفاظ یہ ہیں قال ابن الجوزی ام مالک انہو قال الذي جمع عليه الناس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أحب إلي وهو إحدى عشرة ركعة وهي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل إحدى عشرة ركعة بالوتر قال نعم قال ولا أدري من أين أحدث هذا الركوع الكثير یہ الفاظ ہیں حضرت علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کے جو المصابی فی صلاة تراوی کے اندر موجود ہیں ترجمہ کیا ہے حضرت ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام مالک سے روایت کرتے ہوئے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا فرمایا کہ جس چیز کے اوپر حضرت عمر ابن خطاب نے لوگوں کو جمع کیا جمع علیہ عمر ابن الخطاب حضرت عمر ابن خطاب نے جس چیز پر لوگوں کو جمع کیا وہ ہوا اہدا اشرتا رکاتن وہ گیارہ ہی رکات ہے وہی سلاد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراوی کی نماز ہے اچھا پوچھا گیا قیلا احدا اشرت رکتم بالوطر وطر کے ساتھ گیارہ رکعت وطر ملا کر گیارہ رکعت قیلا احدا اشرت رکتم بالوطر وطر کے ساتھ گیارہ رکعت قال نام حضرت امام مالک فرماتے ہیں ہاں جی گیارہ رکعت وطر کے ساتھ اور آپ فرماتے ولا ادری معلوم نہیں من این احدیث حاضر رکول القطیر اتنے زیادہ رکو کہاں سے ایجاد کر لیے گئے یہ تیز رکعت کی طرف اشارہ ہے کتے رکعت یہ رکوع کثیر کہاں سے ایجاد کر لیے گئے مجھے معلوم نہیں گویا کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ گیارہ سے زیادہ کو احداث کہہ رہے ہیں اس لیے کہ لفظ احداث ہے ولا ادری من این احدیث حاضر رکوع القصیر مجھے معلوم نہیں کہ کہاں سے اتنے زیادہ رکو ایجاد کر لیے گئے پیدا کر لیے گئے یعنی گیارہ رکعت سے زیادہ پڑھنا در حقیقت احداث ہے اتنے زیادہ رکوع کا کوئی ثبوت نہیں ملتا یہ حضرت امام مالک کا تبصرہ اگر حضرت امام مالک کو امام برحق مانتے ہو تو گیارہ رکعت تراوی نا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہائی دیتے ہو نا تو حضرت امام صاحب ابن یزید کی جو یہ روایت ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب نے گیارہ ہی رکعت تراوی پڑھنے کا حکم دیا تمام کرام گیارہ رکعت پڑھتے تھے اور تمام صحابیات گیارہ رکعت پڑھتی تھی اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس تم نے عمری حکم کو ٹالا یا ہم نے عمری حکم کو ٹالا تم نے امام مالک کی بات نہیں مانی کہ ہم نے امام مالک کی بات نہیں مانی فیصلہ آپ لوگوں کے اوپر ہے تان کیا ہے انہوں نے تنز کیا ہے کہ یہ لوگ ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک مانتے ہیں جبکہ حضرت عمر کے زمانے میں تین طلاق ایک مجلس کی تین مانی جاتی تھی اچھا پہلے ایک روایت پھر اس کے بعد دوسری روایت وعن ابن شہابت ان سالم ابن عبداللہ حدثہ انہو سمیع رجل من اہل الشام وہو یسعل عبداللہ ابن عمر عنی تمتو بالعمرتی للحج فقال عبداللہ ابن عمر ہی حلال فقال شامین نابا کا قد نہا آنہا فقال عبد الله بن عمر ارايت ان كان ابي اللہ رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابي الطب ام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل بل امر رسول الله الله صلى عليه وسلم فقال لقد صنع رسول الله الله صلى عليه وسلم رواه في كتاب الحج امام کو ایسے ہی کتاب الحج کے اندر لائیں ایک شامی آتا ہے شام سے حضرت عبد الله بن عمر کے پاس کہتا ہے حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے بولے پوچھو کہا کہ حج تمتو کر سکتے ہیں وہی پہلے عمرہ کر لو اس کے بعد احرام اتار دو اس کے بعد نئے سرے سے حج کا احرام باندھو اس کے بعد حج کر لو یہ حج تمتو ہے شامی پوچھ رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے عمر ابن خطاب کے بیٹے سے جو ایک مشہور صحابی ہے کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے مسئلہ یہ ہے کہ حج تمتو کر سکتے ہیں کہ نہیں کہ حج تمتو کر سکتے ہیں لیکن کہا آپ کے ابا حضرت عمر نے تو منع کیا ہے آپ کے ابا حضرت عمر نے منع کیا حج تمتو نہ کرو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا آرائیت اے سن ان میرے باپ نے منع کیا ہے وہ سناہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابھی نہا نہا وسنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا نے منع کیا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اب بول امرو ابھی اتبو ام امرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شامی کہتا ہے بلامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی تو حضرت ام عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ لقد صناحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ قول بتا رہا ہے کہ اگر رسول کے قول کے مقابلے میں عمر کی بات بھی آ جائے تو حضرت عمر کی بات کو نہ مانا جائے یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے اگر وہی عقیدہ ہم رکھیں تو ہم کو بدنام کیا جائے یہ تو عقیدہ حضرت ابن عمر کا ہے اور تمام صحابہ کرام کا ہے اب دیکھو حضرت عمر کہتے ہیں کہ تین طلاق ایک مجلس کی تین ہو گئی رسول نے کیا کہا ہے حدیث ملاحظہ ہو وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال طلق رکانت ابن یزید اخو بنی مطلب امراته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فساله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقها قال طلقتها ثلاثا قال فقال في مجلس واحد قال نعم قال فانما هي تلك واحده فرجعها ان شئت قال فرجعها فقان ابن عباس یارا انما الطلاق عند كل طهر رواه احمد فی مسندی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روکانہ ابن یزید نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق دے دی امراۃ ثلاثن فی مجلس واحد ایک مجلس میں تین طلاق دے دی حضرت روکانہ ابن یزید نے فحزن علیہ حزن شدیدہ طلاق دینے کے بعد بہت غمگین ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیف طلقہ طلاق تمہیں کیسے دی کہا اللہ کے رسول قال طلق تو صلی اللہ تین دے دیے آپ نے تفتیش کیا پوچھا قال فقال فی مجلس واحد ایک مجلس میں تین دیے ہو نا دیکھیے کتنی سراحت ہے قال فی مجلس واحد ایک مجلس میں قال نام ہاں ایک مجلس میں تین بولا ہوں قال فانما هي تلك واحده یہ تو ایک ہی ہوئی اب قاسمی صاحب سے میں پوچھتا ہوں انما کا مفاد کیا ہے انما کا مفاد ان کے علم میں اضافہ کر دیتا ہوں دیکھو ایک مبتدا خبر جیسے کہا جائے کہ ان بشرون تو ترجمہ یہ ہوگا میں ایک انسان ہوں انا مبتدا ہے بشرون خبر ہے میں ایک انسان ہوں لیکن اب بولتا ہوں انما انا بشر اب کیا ترجمہ ہوگا میں انسان ہی ہوں انما آتا ہے حسر کے لیے دیکھیے یہاں وہی ہے یہ تو ایک ہی طلاق ہوئی تین نہیں یہ پڑھو عربی وغیرہ تب تو پتا چلے خالی گالیاں دینے سے مسئلہ تھوڑی حل ہوتا ہے غیر مقلدین کا جنازہ نکالیں گے آپ اس علم کے بلبوتے پر ہاں۔ بہت آسان ہے یاروں میں اللہ کہہ دینا بڑی مشکل ہے محفل میں میں گلگو سے بچ رہنا اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب پڑھنی چاہیے کیوں فضائل اعمال پڑھتے ہیں تو مزہ سامعین آپ شیخ جلال الدین صاحب قاسمی کے زبانی آپ نے تراویح کا مسئلہ بھی سن لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صرف گیارہ رکعت تراویح ہی پڑھائی تھی یہ بیس رکعت تراویح لوگوں نے ان کے اوپر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے بیس رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا ہے اور پھر آپ شیخ جلال الدین صاحب قاسمی کے زبانی طلاق کے بارے میں بھی سن رہے تھے یا سن رہے ہیں اور آگے بھی آپ سنیں گے اس کے بیچ میں آپ لوگ تھوڑا ایک اور بات حضرت مولانا اندر شاہ صاحب قاسمی کے زبانی آپ یہ بھی سنیں کہ انہوں نے داڑھی کی کس طریقے سے توہین کی ہے داڑھی جو ایک مسلمان کا شیوا ہے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور داڑھی والے انسان کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو انہوں نے اس داڑھی کی کس طریقے سے بے حرمتی کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ داڑھی میں پھول لگائیں یا پھر چوٹی ڈالیں اس طریقے سے بے حرمتی انہوں نے کی ہے اور پھر انہوں نے آگے فضائل اعمال جو کتاب جو پڑھی جاتی ہے مسجدوں کے اندر جب ان سے جب علماء سے لوگ کہتے ہیں یا الہ حدیث جب کہتے ہیں کہ اس کے بدل آپ قرآن مجید کی تفسیر کیوں نہیں پڑھتے یا پھر حدیث کی تصویر تفسیر کیوں نہیں پڑھتے تو یہ کس طریقے سے بگڑتے ہیں اور اور پھر انہوں نے اس بات کو بھی کس طریقے سے بچانے کی کوشش کی ہے کہ بہشتی زیور کے مسئلے کو کس طریقے سے انہوں نے اپنے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے یہ سب باتیں آپ ان کی زبانی سنیے سمت فرمائیں اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب پڑھنی چاہیے کیوں فضائل اعمال پڑھتے ہیں بھئی نماز میں تو قرآن ہی پڑھتے ہیں وہ کون سی مجید ہے جس میں فضائل اعمال پڑھتے ہیں سی تو مجید میں فضائل نماز میں پڑھ رہی ہے جی کون بولے ایسے ہے اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب پڑھنا اللہ کی کتاب ہی پڑھ رہی سو اذان بھی وہ دے رہی سو بلال حبشی کی دے رہی سو اب اگر یہ بات بول رہی نہیں نا فجر کے بعد پڑھ رہی کتی نا تو پھر جمعہ میں اردو تقریر کئی کو کر رہی جی وہ کون سی کتاب ایک مشت کے برابر داڑھی رکھنا سنت ہے چند مسلکوں کا کہنا ہے کہ داڑھی چھوڑ دینا چاہیے اس کٹ کرنا نہیں چاہیے اس میں صحیح کیا ہے یعنی علماء نے اجازت دی ہے کہ ایک مشت کے بعد جو داڑھی آتی ہے اس کو کٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی چھوڑ رہا ہے تو اس کے بعد وہ چوٹی بھی لگائے پھول بھی ڈالے اس کی بھی ڈالے اس کی مرضی ہے بدقسمتی یہ کہ برسوں سے ہم ہنفی طریقے پر نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک لا مذہب غیر مقلد انگریزوں کی پیداوار شخص آ کر ہماری نمازوں میں قلل ڈالتا ہے تو ہم گمراہ ہو جاتے ہیں کر ہماری نمازوں میں ڈالتا ہے تو ہم گمراہ ہو جاتے ہیں زنا پیدا ہوگا اللہ کا ببال انگریزوں کے بچوں پر شیعہ کے نقش قدم پر چلنے والے فرقے پر کہ جب تم نے مسجد کے نام پر عورتوں کو باہر نکالا اور باہر نکالا رال ٹپکی اور متی کی اجازت دی تو قسم اللہ تعالیٰ نے کہا میری ذات و عزت کی قسم میری عزت اور میری جلالت کی قسم کہ تیرے گھر کے اندر بھی حرام کے بچوں کو نکاح کے ذریعے سے رکھوں گا کہ تین طلاق دے کر بھی ایک غیر مقلد اماموں کو گالیاں دینے والا جب بچہ پیدا کرتا ہے تو حرام کا بچہ پیدا کرتا ہے ہوا نہیں تین طلاق ایک طلاق شیعہ میں غیر مقلد میں تین طلاق ایک طلاق شیعہ میں متاجائے غیر مقلدوں میں متا جائے شیعہ کی مسجدوں میں عورتیں آئیں اہل حدیث غیر مقلدوں کی مسجدوں میں عورتیں آئیں پتا ہے بشر خبر ہے میں ایک انسان ہوں لیکن اب بولتا ہوں انما انا بشر اب کیا ترجمہ ہوگا میں انسان ہی ہوں انما آتا ہے حسر کے لیے دیکھیں یہاں وہی ہے فَإِنَّمَا هِيَ تِلْكَ وَاحِدَةٌ یہ تو ایک ہی طلاق ہوئی تین نہیں یہ نہ پڑھو عربی وغیرہ تب تو پتہ چلے خالی گالیاں دینے سے مسئلہ تھوڑی حل ہوتا ہے غیر مقلدین کا جنازہ نکالیں گے آپ اس علم کے بلبوتے پر ہاں۔ بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا بڑی مشکل ہے محفل میں میں گلگو سے بچ رہنا ہاں اپنے لوگوں کے درمیان اپنے یاروں کے درمیان تو آپ حفوات بک سکتے ہیں لیکن چیلنج کرتا ہوں کہ کسی اہل حدیث بچے کے سامنے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے بات کرنا تو دور کی بات ہے یاروں کے درمیان تو آپ حفوات بک سکتے ہیں لیکن چیلنج کرتا ہوں کہ کسی اہل حدیث بچے کے سامنے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے بات کرنا تو دور کی بات ہے یہ مبلغ علم ہے تمہارا فعین نما یہ دل کا واحد انما کا مفاد سمجھ میں نہیں آیا فعین نما یہ دل کا واحد انما کا مفاد ہنس رہے میں کہوں انا بشر میں ایک انسان ہوں اور میں بول انما انا بشر تو خبر مبتدا میں محسور ہو جاتی ہے میں انسان ہی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما کا لفظ استعمال فرمایا فعین نما یہ دل کا واحد یہ تو ایک ہی طلاق ہوئی تھی نہیں اور راوی کہتے فراجہ حضرت رکانہ ابن عزید نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا اسی وجہ سے آگے فرمائے گا فقانہ ابن عباس یاران نمت طلاق عند کل طہرین حضرت ابن عباس کا وہ مسئلہ یہ تھا کہ طہر میں طلاق دی جائے ایک مجلس کے اندر اگر ہزاروں طلاق دے دی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جی ایک الزام یہ لگایا گیا کہ ہمارے ہاں متا جائز ہے اللہ اکبر متا تو نس قطعی سے بھی جو ہے ناجائز ٹھہرتا ہے قرآن حکیم نے جہاں محرمات کا ذکر فرمایا ہے وہاں فرمایا محسنین احسان کے قید لگائیے نکاح کرتا ہے کہ دس دن کے بعد طلاق دے دوں گا احسان نہیں ہوگا اور نکاح کے اندر احسان کی شرط ہے دائمی قبضہ اور احسان کے اندر تو تمہارا رد موجود ہے تمہارا رد کیا موجود ہے یہ جو حلالہ مروجہ ہے وہ کیا ہے ایک رات کے لیے آدمی رکھ لے اور پھر اس کے بعد طلاق دے دیے کیا ہے یہاں بھی دائمی قبضہ نہیں ہے لہذا حلالہ بھی اور متا بھی نس سری سے ناجائز ہے رہا حدیث پاک حدیث پاک ملازہ وان علی جبن ابی طالب وان, وان علی جبن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ام متعت النساء یوم خیبر وان اقل لحوم الحمر الانسیہ رواہ مالک فی فی الموطا کتاب نکاح حضرت علی جبن طالب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا عورتوں سے متا کرنے سے خیبر کے دن ہی خیبر کے دن ہی آپ نے متا کرنے سے منع فرما دیا اور گھریلو گدھے پالتو گدھے کے کھانے سے منع کر دیا اور اہل حدیثوں کا تو عمل ہے کہ حدیث سریح آ جائے تو اس پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں اگر بدور کے اندر حضرت نواب صاحب صدیق حسن خان کچھ کہتے مولانا وحید الزما صاحب کچھ کہتے الابرار کے مصنف پر بھی اور برا ماننا ہو وحید الزما حیدرآبادی کو برا مان برا ماننا ہو صدیق حسن بھوپالوی کا برا مان یہ صدیق حسن بھوپالی نکاح تو کون کرتے ہیں اما کرتی ہے بابا کرتی ہے کہ حدیث سری آ جائے تو اس پر آمننا و صدقنا کہتے ہیں اگر بدور الاحلہ کے اندر حضرت نواب صاحب صدیق حسن خان کچھ کہہ دیں مولانا وحید الزما صاحب کچھ کہہ دیں تو ہم مولانا وحید الزما کے مقلد نہیں ہیں نواب صدیق حسن خان کے مقلد نہیں ہے وہ نزل الابرار کے اندر کوئی بات کہہ دیں وہ بدر الحلہ کے اندر کوئی بات کہہ دیں عرف الجاوی کے اندر کوئی بات کہہ دیں تو ان کی بات ہمارے لیے حجت نہیں ہے حجت ہمارے لیے ابھی ہم نے بتایا کہ صرف قرآن اور حدیث ہے اگر ہمارا کوئی عالم قرآن اور حدیث کے خلاف فتویٰ دیتا ہے ہم اس فتوے کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ دیں گے یہ ہمارا مسلک ہے ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مقابلے میں جب صحابہ کرام کا قول نہیں لیتے تو ہم اپنے عالم کی کسی بات کو لے سکتے ہیں جب وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو متا جب نس سری سے ناجائز ہے حدیث سری سے ثابت ہے تو ہم کس طریقے سے جو ہے اس کو جائز قرار دے سکتے ہیں کیسے مان سکتے ہیں کہتے ہیں یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے ارے بھائی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ منع تھوڑی ہے اگر کوئی تکلیف ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں اس پر برسنے کی کیا ضرورت ہے اس پر برسنے کی کیا ضرورت ہے کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے کیا ہے ان کم وقتوں کے یہاں کوئی بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو ایک ہاتھ میں بخاری ایک ہاتھ میں مسلم لے کر آتا ہے بخار چڑھا ہوا ہے بخاری شریف کا کوئی مسئلہ بولو بخاری شریف بخاری شریف بخاری شریف پر عمل کرنے والے اللہ کے حبیب پاک دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ جوتے پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے نماز پڑھی ہے آپ نے اس کے جوتے پہنوا کر آپ نماز پڑھوائیے اور کہیے کہ اس بخاری پر عمل کر تم کہتے ہو کہ ہم بخاری پر عمل کرتے ہیں ہم مسلم شریف پر عمل کرتے ہیں ماں بہنوں کو سڑکوں کے پاس متواؤ کھڑے ہو کر پیشاب کرواؤ اسی بخاری میں اسی مسلم میں ہے اللہ کے حبیب پاک عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر استنجا کہاں تک عمل کرو گے کن باتوں پر عمل کرو گے دھوکہ دیتے ہیں ہو کر پیشاب کرنا منع تھوڑی ہے اگر کوئی تکلیف ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں اس پر برسنے کی کیا ضرورت ہے اس پر برسنے کی کیا ضرورت ہے کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے دلیل دوں وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه اتن اتن النبي صلى الله عليه وسلم اتن النبي صلى الله عليه وسلم سباتة سباتة قوم فبال فدعا بماء فجئته بماء ثم توضا رواه البخاري في كتاب الطهاره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے گھورے پر آئے اور فبالا قائمن آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا فبالا قائمن کوئی تکلیف تھی آپ کو کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب فرمایا اسٹیشن پر ہے آپ بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتے کھڑے ہو کر پیشاب کر لیجیے آپ رسول کی سنت پر عمل کیجیے آپ شریعت بہت ہی آسان ہے عمل کرنے کے لیے آدمی آگے بڑھے کہتے ہیں کہ جب آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا قوم کے اس گھورے کے اوپر پھر پانی منگوایا فجیت میں پانی لے کر ہے فتح رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو اس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے پر برسنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو اس کا مطلب کہ آپ کو مسئلہ صحیح سے معلوم نہیں ہے یہ مسئلہ حقیقت میں کیا ہے رہا اماموں کی باتوں کے تعلق سے کہ اماموں کی باتیں حجت ہیں یا نہیں ہیں اس سلسلے میں میں چاروں اماموں کی بات نقل کر دیتا ہوں و کے اندر نے لکھا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول کیا اذا قلت قولا يخالف کتاب اللہ و خبر الرسول فترکو قولی صالح فلانی نے ایقاظ حمم الافسار کے اندر یہ قول نقل کیا ہے کہ جب میں کوئی ایسی بات کہوں جو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے تو میری بات چھوڑ دو سیدھی سی بات ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہی فرمایا جب میری کوئی بات کتاب اللہ اور خبر رسول سے ٹکرا جائے تو میری بات کو چھوڑ دو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان کا یہ قول کہاں موجود ہے جامع و بیان العلم ابن ابن عبد البر کی وہاں یہ قول موجود ہے حضرت امام مالک فرماتے ہیں انما انا بشر اختی و اصیب فانظروا في رائی فكل ما وافق الكتاب والسنه فخذوا وكل ما لم يوافق الكتاب والسنه فتركوا سیدھی سی بات ہے حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں غلطی بھی کرتا ہوں اشتہاد میں غلطی بھی ہوتی ہے اور اشتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے تو میرے رائے کے اندر تم غور کرو جو کتاب اور سنت کے کتاب اور سنت کے جو موافق ہو اسے لے لو اور کتاب و سنت کے جو مخالف ہو اسے چھوڑ دو اس سے یہ پتا چلا کہ معاخذ شرعیہ کیا ہے معاخذ شرعیہ سب قرآن اور حدیث فرسٹ یہ معاخذ شرعیہ اور اس کے بعد اگر قرآن اور حدیث کے اندر کوئی حکم صاف نہیں ملتا ہے واضح نہیں ملتا ہے تو صحابہ کرام کے اقوال دیکھے جائے ان کے اعمال دیکھے جائے اگر وہاں مل جائے اس کو اوپر عمل کر لو اگر صحاب کرام کے اقوال و اعمال میں بھی اس کا حل نہیں ملتا ہے تو پھر ائمہ کے اشتہادات کی طرف دیکھو ائما کے استحادات میں سے جو اشتہاد قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہو اس کے اوپر عمل کرو اس نیت کے ساتھ اگر اس اشتہاد کے خلاف قرآن و حدیث کا کوئی بیان آ گیا تو اس اشتہاد کو چھوڑ دیں گے یہ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول جامع ہو بیان علم کے اندر کہ میں ایک انسان ہوں مجھ سے غلطی بھی ہوتی ہے اور میں استحاد صحیح بھی کرتا ہوں غلط بھی کرتا ہوں تو جو اشتہاد کتاب و سنت کے موافق اسے لے لو وہ معلوم مالم و سنت فتر رکھو یہ امام مالک کا قول تھا حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول دیکھیے جسے بحقی نے مناقب الشافعی کے اندر لکھا ہے اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعوا ما قلتو یہ حضرت امام شافعی کا بیان ہے جسے امام بحقی نے مناقب الشافعی کے اندر لکھا ہے کہ جب تم میری کتاب کے اندر کوئی ایسی چیز پاؤ جو سنت رسول کے خلاف ہو تو سنت رسول لے لو اور میری بات کو چھوڑ دو ودعوا ما قلتو یہی بات تمام اماموں نے کہی ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرما دیا اعلام الموقعین کے اندر وہ قول موجود ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ نے فرما اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرما دیا اعلام الموقعین کے اندر وہ قول موجود ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ نے فرمایا لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا شافعیہ ولا الاوزائیہ وخذ من حیث واخذ کہا کہ نہ تو میری تقلید کرو نہ امام مالک کی نہ سفیان سوری کی نہ اوزائی کی جہاں سے انہوں نے لیا وہیں سے لو یہ حضرت امام احمد الحمبل کا قول ہے عجیب بات ہے قاسمی صاحب نے تو تقلید کے زام میں آ کر کے مبالغہ آرائی کرتے ہوئے ایک ایک آیت کریمہ کا ترجمہ ہی غلط کر ڈالا اللہ اکبر کیسے سنیے آپ ترجمہ کیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ قرآن حکیم کے کوئی ادنا سا طالب علم اس کا ترجمہ یہی کرے گا ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی ہے اس کتاب سے نصیحت حاصل کرنے والا بات تو بھی الْقُرْآنَ ہم نے قرآن شریف کو آسان کر دیا لیکن آگے شرط لگائی ہے تجھے صلاحیت اللہ کے کلام کو سمجھنے کی بخاری کا بخار چڑھا ہوا ہے یہ کم وقت مادرزاد پر انگریز کا بچہ ملکہ وکٹوریا کا بچہ پیدا ہوتا ہے بغل میں بخاری لے کر پیدا ہوتا ہے اوپر کیسے سنیے آپ ترجمہ کیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ قرآنِ حکیم کے کوئی ادنا سا طالب علم اس کا ترجمہ یہی کرے گا ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی ہے اس کتاب سے نصیحت حاصل کرنے والا صاف ترجمہ ہے قاسمی صاحب کیا ترجمہ فرما رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو کیا تمہارے اندر صلاحیت ہے قرآن کو سمجھنے کی اللہ اکبر یہ ترجمہ آپ کیا تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے قرآن کو سمجھنے کی اگر جان بوجھ کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے اور اگر بھول سے ایسا کیا ہے تو اللہ اس کو معاف فرمائے اللہ اس کو معاف فرمائے اس لیے کہ یہ تحریف ہے اس کو تحریف ہے لفظی بھی کہتے تحریف معنوی بھی کہتے ہیں تو لفظ کا ترجمہ ہی غلط ہو گیا یہ تو ریٹ کا ترجمہ ہاتھی کر دیا گیا ہے ریٹ کا ترجمہ ہاتھی ہوتا ہے کہ ریٹ کا ترجمہ چوہا ہوتا ہے ریٹ کا ترجمہ ہاتھی کر دیا گیا ہے بڑے زام کے ساتھ یہ فرمایا گیا اہل حدیثوں میں کوئی غیر مقلدوں میں کوئی ولی نہیں ہوا ہے پوری بزرگوں کی لیسٹ اٹھا لو اکابر کی لیسٹ اٹھا لو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مسلک کا ماننے والا اور ان انگریزوں کے بچوں کو کہو سو جنم کی تاریخ دے کر ایک غیر مقلد ولی بتا دیں کوئی ولی ان میں پیدا نہیں ہوا کے ساتھ یہ فرمایا گیا پہلے حدیثوں میں کوئی غیر مقلدوں میں کوئی ولی نہیں ہوا ہے اچھا میزان علی شہرہ نہیں اٹھاؤ پڑھو ہے الکامل ان یکون مقلدن انما یا خزو من العین اللتی اخذ منها المستحدون یہ میزان کبرا علی شیرانی کی عبارت ہے میں گالیاں نہیں دے رہا ہوں نا میں عبارتیں ویسی پڑھنا ہوں اٹھا کر کے دیکھ لو کتاب کا حوالہ موجود ہے اور الفاظ بھی ویسے کے ویسے موجود ہے ان الولی الکامل کامل ولی لا یکون مقلد مقلد ہو ہی نہیں سکتا لہذا مقلدین میں کوئی عالم نہیں کوئی ولی نہیں ہو سکتا یہ تو الٹا کہہ دیا گیا ہے تو کہتے نہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے ان ولی الکامل لا یکون مقلدا مقلد جو ہوتا ولی کامل ہو ہی نہیں سکتا ولی کامل تو ہوتا ہے انما یاخذو وہ تو لیتا ہے من العین اللتی شریعت کو اس چشمے سے جس سے مستحدین نے لیا ہے وہ مقلد کیسے ہو سکتا ہے ولی مقلد ہو ہی نہیں سکتا اور اسی طریقے سے طبقات رجب حنبلی طبقات ابن رجب دیکھیے میں طبقات ابن رجب کے اندر جو قول ہے شیخ جیلانی کا پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ کا وہ قول نقل کر دیتا ہوں قیل علی شیخ الجیلانی عربی طبقات ابن رجب کی عبارت قیل علی شیخ الجیلانی حل للہ ولی علی غیر اعتقاد علی غیر اعتقاد احمد ابن حنبل فقال ما کان ولا یکون طبقات ابن رجب کیا پوچھا گیا شیخ جیلانی سے قیل علی شیخ الجیلانی پیر سے پوچھا گیا حضرت بتائیے کہا کہا کہ کہ کیا بتاؤں امام احمد ابن حنبل کے اعتقاد کے علاوہ اگر کوئی اعتقاد رکھتا ہے تو کیا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے کہا کہ امام احمد ابن حنبل کے اعتقاد کے علاوہ اگر کوئی اعتقاد رکھتا ہے تو ایسے اعتقاد رکھنے والوں میں نہ تو کوئی ولی ہوا ہے نہ ہوگا کانا ولا یقون نہ تو کوئی ولی ہوا ہے اور نہ تو کوئی ولی ہوگا حضرت شیخ جیلانی نے فرما دیا کہ جو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے اعتقاد کے خلاف پر ہوگا ایسے خلاف مذہب کے اختیار کرنے والے میں کوئی اللہ کا ولی نہ تو ہوا ہے نہ ہوگا لیجئے لو شکار اپنے جال میں خود پھنس گیا یہ بات چشمہ کرنے کی کوشش کی گئی اہل حدیثوں کے اوپر اسی جال میں حضرت علی خود پھنس گئے یہ تو تھی ولایت کی بات رہا انگریزوں کا معاملہ یقین مانیے آپ اللہ اکبر اس سے پہلے کہ میں انگریزوں کی طرف آؤں ایک بات بتا دوں یہ چاروں ائمہ کو برحق ماننا اس سے اب تک کوئی فائدہ پہنچا ہے امت کو سوائے نقصان کے میں تو کہتا ہوں جب سے تقلید آئی ہے تب سے اس امت کے اندر افتراق اور تشدد اور تشدد اور پراگندگی بڑھتی جا رہی ہے لوگ ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو کر کے متحد ہو کر کے کوئی کام نہیں کر پا رہے ہیں سارا بگار اسی تقلید کی وجہ سے ہے شیخ عبد الرحمان جبرتی نے اپنی کتاب تاریخ والعبر کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کیا واقعہ لکھا ہے کہ سمرقند اور بخارا کے احناف رمضان کے روزے چھوڑ کر کے جنگ کی تیاریوں میں مشغول رہے پورے رمضان انہوں نے روزے نہیں رکھے سمرقند اور بخارا کے جو مقلدین تھے اور این عید کے موقع پر انہوں نے لڑائی کی اس جنگ میں تقریباً چالیس ہزار مسلمان مارے گئے رمضان کے روزے نہیں رکھے گئے این عید کے دن لڑائی ہوئی چالیس ہزار مسلمان مارے گئے بنیاد کیا تھی سبب کیا تھا ہنفی کہتے تھے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سب سے بڑے ہیں اور یہ بولتے تھے کہ ہمارے امام شافعی سب سے بڑے ہیں لیجئے صرف اتنی سی بات کی وجہ سے کہ ہمارا امام بڑا چالیس ہزار آدمی مارے گئے اور رمضان کے روزے چھوڑ بھیم راؤ امبیڈکر انہوں نے یہ دیکھا کہ دلتوں کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے سماجی نا انصافیوں سے تنگ آ کر کے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے ایک بڑی تعداد دلتوں کی لے کر کے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا جیسے ہی انہوں نے ارادہ کیا شافعی پہنچ گئے دیوبندی پہنچ گئے ہنبی پہنچ گئے اور انہوں نے یہی کہا کہ جب تک ہمارے مسلک میں آپ داخل نہیں ہوں گے تب تک آپ مسلمان نہیں ہو سکتے عجیب بات ہے پہلے ایک مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر مسلمان ہوتا تھا اور آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک مسلمان ہونے کے لیے کہنا کافی نہیں ہے بلکہ کسی مسلک سے وابستگی ضروری ہے اللہ جب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے یہ دیکھا کہ یہ تو عجیب معاملہ ہے اسلام لانے کے بعد بھی ہم کافر کے کافر رہیں گے تو اسلام لانے کا فائدہ کیا ہے و عزا سے چھٹے تو زید و خالد میں پھنسے فائدہ کیا خلق کو پہنچا رہے اسلام سے کیا ضرورت ہے اسلام میں داخلے کی اتنی بڑی تعداد اسلام لانے سے رک گئی اسی تقلید کے نتیجے میں کہ ہمارے مسلک میں آ جاؤ ہمارے مسلک میں آ جاؤ تو اس تقلید نے کوئی فائدہ پہنچایا ہے آج جتنا انتشار ہے امت مسلمہ میں اگر شرح صدر کے ساتھ غور کریں تو آپ کے اوپر یہ انکشاف ہوگا کہ سب اسی تقلید کی دین ہے اسی تقلید کی دین ہے تو معذر سامعین آپ شیخ جلال الدین صاحب قاسمی سے تخلیق کے برے اثرات اور تخلیق کے نقصانات سماعت فرما رہے تھے اور پھر آپ نے یہ بھی سماعت فرمایا کہ چاروں اماموں نے اپنی تخلیق سے کیسے منع کیا ہے تو پھر چار امام کے حق کا دعوے دار اور حق چاروں امام بر حق کہنے والے ان کے منع کرنے کے باوجود ان کی زبردستی تخلیق کر رہے ہیں تو مزد سامعین اب اس کے بعد آپ اب اس کے بعد آپ مولانا انضر شاہ صاحب قاسمی کے زبانی فضائل اعمال کی سب سے پہلے تعریف سنیے اور پھر فضائل اعمال کے بارے میں ہم آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ سنیے اور پھر اس کے بعد میں شیخ جلال الدین صاحب قاسمی کی اس پر تبصرہ جو کیا ہے اس پر بھی ہم آپ کی توجہ چاہیں گے سب سے پہلے آپ مولانا اندر شاہ صاحب قاسمی کے فضائل اعمال کے بارے میں کیا خیالات اور تاثرات ہیں انہی کی زبانی سماعت فرمائے جی، دن کے اجالے میں آؤ بہشتی زیور میں بتاؤں گا فضائل میں بتاؤں گا در مختار میں بتاؤں گا فتح کوئی شرم نہیں ہمیں کوئی آر نہیں کوئی حجاب نہیں مسلمان جہاں بستے ہیں ان کی گلیوں میں ان کے کوچوں میں ان کی آبادیوں میں ان کی بستیوں میں جا کر کہتے ہیں فضائل اعمال جو بغل میں لے کر پھرا کرتے ہو اس کے اندر شرک کی تعلیم ہے اس کے اندر غلازتیں بھری ہوئی ہیں اس کے اندر سیکس رکھا ہوا ہے اس کے اندر شہوت بھرے واقعات کو رکھا گیا ہے اس کے اندر من گڑت قصوں کو رکھا گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ مانے نہ مانے کوئی مانے یا نہ مانے آج فضائل اعمال اس امت کا زندہ کرشمہ ہے جانتے ہیں کہ آپ مانے نہ مانے کوئی مانے یا نہ مانے آج فضائل اعمال اس امت کا زندہ کرشمہ ہے اس امت کے بزرگوں کی ایک زندی کرامت ہے جس علاقے کے اندر گیا محلے کے اندر ایک نور پیدا ہو گیا محلے کے اندر ایک چہل پہل پیدا ہو گئی ایک زندہ کتاب ہے تو مزہ سامعین سنا آپ لوگوں نے مولانا انظر شاہ صاحب قاسمی فضل عمل کو ایک زندہ معجزہ کہہ رہے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ کتاب جہاں بھی گئی وہاں نور پھیل گیا اگر یہ بات مولانا اندر شاہ صاحب قاسمی قرآن کے بارے میں کہتے تو وہ سو فیصد سچ تھی لیکن ان کا یہ دعویٰ ایک ایسی کتاب پر ہے جس میں من گھڑت اور ایمان اور عقیدے کو خراب کرنے والے ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں اس کی کچھ جھلکیاں ہم آپ لوگوں کو یہاں پر سنانے جا رہے ہیں آپ کو اگر اس کی تفصیلات اور بھی معلوم کرنی ہے تو اس پر بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور شیخ سید میرج ربانی صاحب کی اٹھارہ گھنٹوں کی ایک آڈیو اور ویڈیو سیریز بھی اور سیریز اور کیسٹس بھی دستیاب ہیں آپ لوگ اسے سن سکتے ہیں ابھی آپ اس کی فضائل اعمال کی کچھ جھلکیاں فرمائیں ایک زندہ کتاب ہے اللہ اکبر یہ ایک زندہ معجزہ ہے یہ کتاب جہاں گئی نور پھیل گیا الفاظ ان کے لیکن قرآن و سنت کی مانتا کون ہے قرآن و سنت کی موجودگی میں بھی قیاس چل رہا ہے ایک جماعت تو مانتی ہی ہے ایک گروہ ایک فرقہ مانتا ہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح زندہ ہیں اپنی قبر کے اندر جس طرح دنیا میں زندہ تھے اور یہاں عالم یہ ہے کہ بزرگوں کی باتیں جو کتابوں میں ان کے لکھی ہوئی ہیں ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو چھوڑو ایک عام آدمی بھی اسی طریقے سے مرنے کے بعد زندہ ہو جاتا ہے جس طریقے سے وہ دنیا میں زندہ تھا ابو یعقوب سنوسی شیخ ابو یعقوب سنوسی فضائل صدقات کے اندر یہ واقعہ موجود ہے اور یہ وہ کتاب ہے جو قرآن کی طرح رحل پر رکھ کر پڑھی جاتی ہے قرآن کو ہٹا کر تاق پر رکھ دیا گیا ہے اور ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب کو رحل کے اوپر رکھ دیا گیا ہے اور پھر بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں ہمارے دل میں رسول کی اور اللہ کی محبت ہے اکابر کی محبت میں بزرگوں کی محبت میں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نسیہ کے اوپر رکھ دیا ہے آپ انہیں حدیث کا مطالعہ کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے کہ رحل پر رکھ کر یہ بخاری شریف پڑھتے نظر آئے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اپنی مسجد کے اندر یہ رحل کے اوپر قرآن حکیم پڑھتے ہوئے نظر آئے دار دیوبند کا واقعہ ہے سن پچاسی کا میں اس وقت دار دیوبند پڑھ رہا تھا تو وہاں کی جو جامع مسجد ہے جامع مسجد دیوبند وہاں عصر کے بعد تبلیغی نظر